امت کے نوجوانوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں اور محترمہ بہنیں قرآن کریم کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے یہاں پر شادیاں ہوتی ہے نکاح ہوا کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ میسج ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو اور اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کی پشت سے با ہوا کو پیدا کیا گیا اور آدم اور ہوا کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجالن و نساء بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا کا ان دونوں کا ملاپ ہوا اور ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو پیدا کیا گیا اور اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو نسل انسانی چل پڑی ہے مردوں کو پیدا کیا گیا عورتوں کو پیدا کیا گیا اور پھر جوان ہونے پر مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے شادیاں اور نکاح ہوتی ہے اس نکاح کے بندن میں اس شادی کے بندن میں ایک بات کا خیال رکھنا وَتَّقُ اللَّهِ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہو تمہارے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر میں شوہر ہو تو میرے میرے لیے اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ہے اگر میں بیوی ہوں تو بیوی کے لیے شوہر کی ذمہ داریاں ہے یہ بہت اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے اور میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں آج سب سے بڑی چیز اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیندار بھی رکھے دین پر چلنے والا بھی بنائے اور ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرمائے گھر کا سکون بہت بڑی بات ہے آج ہماری امت میں اور اسپیشلی طور پر ہماری ایشین کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا سردرد ہے ڈومیسٹک وائلنس یہ گھر گھر میں جھگڑے گھر گھر میں لڑائیاں آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کا فقدان اس کی بنا پر کتنے گھر ایسے ہیں کہ بسے بسائے گھر بکھر گئے اور آباد گھروں کے اندر بربادیاں چھا گئی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو الگ الگ انداز میں طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو سمجھایا تو کبھی مردوں کو سمجھایا کبھی شوہر کو کہا کہ تو صبر کر لے کبھی بیوی کو کہا کہ تو صبر کر لے اور دونوں کے صبر کرنے کا انداز یہ ہو کہ ایک ایک دوسرے کی سمجھداری ہو ایک دوسرے کو وہ سمجھ سکے کیونکہ جس گھر میں میں میاں پیدا ہو جائے ہسبند اور وائف کا ریلیشن مضبوط ہو جائے ان کی اولاد پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے ورنہ میاں بیوی کے جھگڑے ڈومیسٹک وائلنس گھر کی لڑائیاں گھر میں عدم سکون نتیجہ یہ ہوتا ہے اولاد کو سفر کرنا پڑتا ہے اور میاں بیوی کے جھگڑے میں اولاد برباد ہو جایا کرتی ہے اس لیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک شوہر کو کس طرح ایک بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تمہارے گھروں کو ایسا حسین گرانہ بنا دو کہ تمہیں دنیا کے گھر میں جنت کا نظارہ نصیب ہو جائے اس ٹاپک پر میں ہر سال کچھ نہ کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں اور ہر سال اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اس عنوان پر جتنی نئی نئی باتیں مل سکے جتنی نئے نئے انداز مل سکے جس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے آئیے میں آپ کو آج اسی عنوان پر کچھ ایسی باتیں جو اب تک میں نے اپنی زبان سے آپ کے سامنے بیان نہیں کی ہے ان باتوں کو کچھ گھر میں رہنے کے اصول کو بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کے اندر سکون نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شوہر کو یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری بیویاں سخت مزاج کی ہے تمہارے سامنے زبان چلاتی ہے تمہاری باتوں کو نہیں مانتی ہے چھوٹی چھوٹی بات میں گھر میں ہنگامہ کر کے تمہاری زندگی کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شوہروں کو کہا کہ ایسے وقت میں تم صبر کرنا صبر کرنا اگر تم بیوی کی تکلیفوں پر صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں انعام دے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صبر پر انعام ملا تھا اللہ اس شوہر کو وہ انعام نصیب کرے گا حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے یا اللہ اٹھارہ سال تک بیماری میں مبتلا رہے ہیں اور ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ پوری باڈی کے اندر زخم اور ہو ہو گئے تھے میں پس گیا تھا اور بوائلز کے اندر کیڑے گھومتے تھے اتنی تکلیف تھی پورے بدن میں جلن کی سوزش کی اور ایسا ان کا حال ہو گیا تھا کہ ان کے اولاد نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا جب باہر ان کو بھیج پھینک دیا تو گاؤں والوں نے لے کر گاؤں سے نکال کر جنگل میں ڈال دیا ایٹین ایئرس تک حضرت ایوب علیہ السلام و سلام صبر کرتے رہے اگر کوئی ان کے ساتھ تھا تو ان کی بیوی تھی جس کا نام رحمت تھا اور وہ واقعتا رحمت تھی حضرت ایوب علیہ السلام و سلام کی وہ خدمت کرتی رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ بڑے سب تھالہ ایٹین ایئرز تک سامنا کیا اور اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑے انعام سے نوازا اللہ نے انہیں تندرستی بھی دے دی نبی بھی بنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایوب جو صبر تم نے دنیا میں کیا ہے جو صبر اور تکلیفوں کو تم نے دنیا میں اٹھایا ہے اس کے لیے ہم نے آخرت میں تمہارے لیے جنت میں بڑے بڑے بالا تیار کر دیے امیجن کرو کہ جو انعام حضرت ایوب علیہ السلام کو مل رہا ہے اس صبر پر اللہ فرماتے ہیں جو شوہر اپنے گھر پر صبر کرتا ہے اور بیوی کی کڑوی کسیلی سن کر سامنا نہیں کرتا ہے بلکہ بات کو دبا دیتا ہے کہ زیادہ بولوں گا گھر میں زیادہ جھگڑا ہوگا اسے انعام ملے گا اس صبر کا انعام جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا اللہ اس شوہر کو نصیب فرمائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شوہر ظالم ہے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے بیوی کو ستاتا ہے اسے پریشان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے تانے دے کر اس کے دل کو دکھاتا ہے اور وہ اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھے اللہ کے لیے صبر کرتی رہے اور جو حالات اس پر گزر رہے ہیں اس میں وہ سمجھداری کے ساتھ کام لے لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے ظلم پر صبر کرنے والی اس بیوی کو اللہ تبارک و تعالی وہ انعام دے گا جو اللہ نے پرون کی بیوی آسیہ کو انعام دیا تھا فروٹ کی بیوی آسیا ایمان لے آئی تھی اتنا غصے ہو گیا اتنا ظلم کیا ہے بی بی آسیہ پر کہ ان کو ان کو ستایا گیا ان کے کپڑے اتار گئے ان کو گرم دھوپ میں ڈالا گیا اور اور اخیر میں میں ان کے ہاتھ پیر نیلز مار کر انہیں زمین کے اندر رکھا اور اس کے بعد میں ایک بڑا روک ان کے اوپر پھینک کر حضرت آسیہ کو ختم کر دیا گیا حضرت آسیہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو انعام یہ دیا ہے کہ اس سے پہلے کے روح قبض ہو جائے اللہ نے حضرت آسیہ کو ان کا جنت کا محل بتا دیا ہے رب ابن لی ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين حضرت آسیہ نے دعا کی تھی کہ مولا اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے مجھے میرا جنت کا محل بتا دینا اس سے پہلے کہ وہ روک حضرت آسیہ پر گرتا اللہ نے ان کی روح کو بھی قبض کر لیا اور انہیں جنت کا محل دنیا میں بتا دیا ہے بلکہ شب میراج کے موقع پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کے ساتھ میں جنت کی سیر کے لیے جا رہے تھے ابھی راستے میں تھے چاروں طرف سے خوشبو آنے لگی ایسی خوشبو ایسی خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل جنت آ گئی جنت کی خوشبو آ رہی ہے کیا جنت آ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو جنت بہت دور ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل پھر یہ خوشبو کس چیز کی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی آسیہ کی قبر ہے اور اس قبر میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو کتنے بڑے بڑے انعام سے نوازا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیوی جو شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہے اور سمجھداری اور سمجھ سے کام لیتی ہے اللہ اسے وہ انعام دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو نصیب کیا تھا یہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ جب بھی بیان کیا کوئن کی دونوں سائن کو بیان کیا ایک طرف شوہروں کو کہا گیا تمہیں ایوب علیہ السلام کے صبر کا انعام ملے گا تو دوسری طرف بیویوں کو یہ کہا گیا تمہیں بی بی آسیہ کے صبر کا انعام ملے گا اور ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کا موقع ہے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اس وقت بھی فرمایا اے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَتَّقُ النِّسَا عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا ان پر وہ ظلم نہ کرنا کہ جس کے بنا پر کل قیامت میں تمہاری پکڑ ہو جائے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو نصیحت کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ادھر وائس ورثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بیوی جنتی بیوی ہے وہ بیوی جنتی بیوی ہے جو اس بات کی فکر کرتی ہو کہ میرا شوہر ہمیشہ خوش رہے جو اس بات کی فکر کرے میرا شوہر ہمیشہ خوش رہے اور میرے بھائیو حضور کے آگے الفاظ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی بیوی ہے وہ بیوی جو اس بات کی فکر کرے کہ میرا شوہر ہمیشہ خوش رہے اور اگر اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور اپنے شوہر کو یہ کہے اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک تمہیں منع نہیں لوں منع کر جاؤں گے راضی کر کے جاؤں گے اپنی جگہ سے میں نہیں ہٹوں گے پہلے تمہیں خوش کروں گے اس کے بعد میں ہٹوں گے ایسے اپنے شوہر سے منت و سماجت کرے اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کی فکر کیا کرے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیوی نے رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر کو خوش رکھا جس بیوی نے رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر کو خوش رکھا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں بی بی مریم کی صحبت نصیب فرمائے اندازہ تو لگاؤ حضرت مریم علیہ السلام کی صحبت میں وہ عورت بیٹھے گی جس نے اپنے شوہر کی اداسی رکھا رمضان المبارک کے مہینے میں اور عام زندگی میں بھی ایک شوہر کی ڈیوٹی اپنی وائف کی ذمہ داری کو نبھائے تو وائف کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کا احترام اور اکرام کیا کرے ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان بیویوں کے بارے میں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی فکر کرتی ہے اسے راضی رکھنے کے در پر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں گویا الگ الگ انداز میں آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو شوہروں کو نصیحت کی وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیات کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہمیں تمہیں اپنے شوہر کے مقام کو سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ میں محبت کا معاملہ اختیار کرنا ہے یہ طریقہ تھا ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہی وہ نتیجہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئی کہ جنہیں اس بات کی فکر تھی کہ ہم سے کوئی ایسا عمل وجود میں نہ آ جائے نہ باہر کی زندگی میں نہ گھریلو زندگی میں نہ باہر کی لائف میں نہ پرسنل لائف میں کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ جس کے بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا منہ نہ دکھا سکے اس لیے کچھ ایسے اصول زندگی کے بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر ان اصول کا سامنا کیا جائے ان پرنسپلز کو ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں سامنے رکھے تو ایک حسین زندگی گزاری جا سکتی ہے میں اکثر وقتاً فوقتاً نکاح وغیرہ کے موقع پر بھی نکاحی کے اندر نکاح کے بیان سے قبل یا نکاح کے نکاح خدبے سے پہلے ان باتوں کی طرف اکثر نشاندہی کرتا رہتا ہو کہ یہ جو سمجھداری کا معاملہ اگر زندگی میں آ جائے تو ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا دیکھیں کچھ لائف کے اصول ہوا کرتے ہیں کہ جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر بیوی یہ سمجھے کہ میری ضرورت سے پہلے میں اپنی شوہر کی ضرورت کا خیال رکھوں گی میری اپنی مرضی سے پہلے میں شوہر کی مرضی کا خیال رکھوں گی اور شوہر یہ ارادہ کرے کہ میری مرضی بعد میں پہلے میں اپنی بیوی کی مرضی کو ترجیح دوں گا میری ضرورت بعد میں پہلے میں اپنی بیوی کی ضرورت کو ترجیح دوں گا یہ پہلا اصول ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کام پر گیا ہوا ہے دن بھر کا تھکا ہوا شام کو گھر پر آیا کھانا بھی نہیں کھایا ہے بھوکا گھر میں داخل ہوا ادھر اس کی کی وائف کھانا کھا کر وہ بھی دن بھر تھکی ہوئی ابھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی بستر پر اوپر بیڈ روم میں لیٹی ہوئی ہے اور اسے آواز آئی کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہوا ہے اب اس کی اپنی ضرورت اور چاہت تو یہ ہے کہ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی ہے وہ بیڈ پر ریسٹ کرنا چاہتی ہے ذرا آرام سے لیٹنا چاہتی ہے لیکن اس کے اپنی ضرورت کے مقابلے میں شوہر کی ضرورت یہ ہے کہ وہ شوہر بھوکا ہے یہ بیوی نیچے اتر کر آ جائے اس کے لیے کھانا گرم کر دے اپنے شوہر کے لیے گرم گرم کھانا اسے سرو کر دے اس کے ساتھ میں بیٹھے کچھ پیار محبت کی باتیں کرے تو بتاؤ وہ شوہر کا دل کتنا خوش ہو جائے گا اور پھر اس گھر میں جھگڑے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ شوہر یہ سوچے گا کہ میری بیوی تھکی ہوئی تھی وہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی لیکن جب اس نے میرے آنے کو سنا ہے تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے آرام کو چھوڑ کر مجھے راضی کرنے کے لیے میرے لیے کھانا گرم کر رہی ہے میرے ساتھ میں بیٹھ کر میرے ساتھ میں باتیں کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کا دل جیت لے گی لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ میں اب تھوڑی نیچے اٹھ کر جاؤں گی فریج میں پڑا ہوا ہے نکال کر کھا لے گا تو فریج کا ٹھنڈا کھلائے گی تو زندگی بھی تیری ٹھنڈی بن جائے گی اس بنا پر اس شوہر کو اس بیوی کو یہ خیال کرنا ہے کہ میری ضرورت میرے تقاضے بعد میں پہلے مجھے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے بالکل اسی طریقے سے دوسرا معاملہ بھی ایسا ہی ہو معاملہ بھی اس طرح ہو شوہر گھر میں آیا دن بھر کا تھکا ہوا نائن آورس آورس کی ڈیوٹی کر کے گھر میں آیا ہوا ہے تھکا ہوا ہے چاہتا ہے کہ بس اب جلدی سے کپڑے بدلو اور سیدھا بستر پر جا کر لیٹ جاؤ دن بھر کا تھکا ہوا ہے لیکن گھر میں آ کر اس نے دیکھا کہ آج میری بیوی بیمار ہے اس کے سر میں درد ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب اس وقت اس کا امتحان ہے کہ ایک طرف تیری اپنی ضرورت اور چاہت یہ ہے میں اور اور آرام کر لو دوسری طرف تیری بیوی بیمار ہے جسے تیمار داری کی ضرورت ہے اگر اس وقت یہ فکر کرتا ہے کہ نہیں میں اب میرا آرام گیا کنارے پر مجھے تو اپنی بیوی کی فکر کرنا ہے اس کے لیے دوائی کا انتظام کرے اس کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے اس کے پاس بیٹھ جائے اس کی تیمار داری کرنا ہے اس کی بیماری میں اس کا خیال کر رہا ہے وہ اپنی بیوی کے دل کو جیت لے گا کہ دن بھر کا تھکا ہوا میرا شوہر ہے روزانہ آتے ہی وہ تھک کر لیٹ کر سو جاتا ہے لیکن آج مجھے تکلیف ہے یہ بے چین ہو گیا اسے نیند نہیں آتی اسے قرار نہیں آتا اس طریقے سے وہ بیوی وہ بیوی اس سے محبت کرنے لگے گی اور شوہر اپنی بیوی کے دل کو جیت لے گا یہ ہے زندگی کے اصول کہ اس طرح جب آپس کا معاملہ ہو کہ میری ضرورت میرے تقادے بعد میں پہلے مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے بیوی یہ سوچے کہ میری ضرورت میرے تقاضے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس گرانے میں خوشیاں چھا جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بات جو میاں بیوی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ ہمیشہ صاف ستھری رہے کپڑے اس کے صاف ستھرے ہو اس میں سے گندگی یا بدبو نہ آتی ہو صاف ستھرے کپڑے ہو اور اپنے شوہر کے لیے وہ اپنے گھر میں تیار ہو تاکہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے ان باتوں کا اسے خیال کرنا ہے بالکل اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے ضروری ہے وہ گھر میں صاف ستھرا بن کر رہے کپڑے اس کے صاف ستھرے ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈیلی نئے نئے کپڑے پہنے لیکن کم از کم کپڑا صاف تو ہو اس پہ خوشبو اس بدن پر خوشبو لگائی ہو یعنی اس طرح ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے تو دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے آج ہمارا معاملہ الٹا گھر میں تو پورا دن نائٹی میں گھومتا رہے گا اور باہر جا رہا ہے تو ایسے کپڑے پہنتا ہے ایسے بال بناتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو چکنا بنا کر باہر نکلتا ہے کیونکہ باہر اسے پبلک دیکھنے والی ہے ارے تجھے تو تیری بیوی کو خوش کرنا ہے لیکن یہ باہر کے چکر میں پڑا ہے ادھر بیوی کا یہ حال یہ ہے کہ صبح سے گھر میں کھانا بنایا ہے وہی میلے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے پسینہ بھی ہے بدبو بھی ہے کھانے میں دال کڑی کھچڑی نہ جانے کتنی خوشبو اس کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے لیکن لیکن اسے اس کی فکر نہیں ہے شوہر گھر میں آنا ہے اسے فکر نہیں ہے لیکن باہر جانا یا اللہ دو گھنٹے پہلے سے میک اپ شروع ہوتا ہے دو گھنٹے پہلے سے یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے اتنا سلیکشن اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تب جا کر وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ سوچتی ہے اب میں باہر نکلنے کے قابل ہو ارے تو تو شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی ہے تجھے اس کا دل خوش کرنا ہے اس کے سامنے خوبصورت بن کر رہنا ہے لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا آج یہ بھی زندگی کا ایک اصول ہے اور میرے بھائیوں یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ لائف اس طرح گزاری جاتی ہے اس طریقے کا گھر میں معاملہ ہو کہ دونوں صاف ستھرے ہو ایک دوسرے کی خوشی کا دونوں کو خیال ہو لیکن آج معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو بڑی عجیب بات سناؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے امیر المؤمنین ہے ایک عورت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگی مجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا نہ میں اس کی ہوں نہ وہ میرا میرا ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شوہر کی طرف دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے اس شوہر کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا بال بالکل بکھرے ہوئے نہ جانے کتنے زمانے سے کوم نہیں کیا تھا کپڑے بالکل ٹھکانے بغیر کے اور چہرے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ایسے بڑا گندہ حالی میں وہ صاحب تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی کو کہا کہ تم یہ کمرے میں بیٹھو اور شوہر کو کہا ابھی جا کر گسل کر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی شوہر کو کہا جاؤ ابھی جا کر غسل کرو اور بال کٹاؤ تمہاری مچھوں کا حال دیکھو تمہارے سر کے بال کا حال دیکھو تمہاری داڑھی دیکھو کیسے بکھری ہوئی ہے برابر بال کٹاؤ مچھوں کو کترو بال داڑھی میں کنگا کرو اور اس کے بعد میں جب وہ بالکل اچھے جو سادہ کپڑے تھے صاف کپڑے تھے وہ انہوں نے پہن لیا بالوں کو کٹوا دیا داڑھی میں کنگا کر لیا مچھوں کو کتر کروا دیا حضرت عمر کا بیان ہے تھوڑی دیر پہلے وہ بڑھا لگتا تھا اب تو بالکل نوجوان نظر آنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یہاں پر بیٹھو اور اس کے بعد میں اس بیوی کو بلایا اب وہ بیوی آئی جیسے ہی وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی صاحب وہاں پر موجود ہے تو پردہ کرنے لگی پھر بعد میں دیکھا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ تو میرا ہی سرتاج ہے یہ تو میرا ہی شوہر ہے اتنی چینجز اس کے چہرے پر آ گئی تھی وہ اتنا نوجوان بشاش بشاش لگتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے وہ عورت اس کو دیکھ کر اتنی حیران ہو گئی کہ یہ میرا شوہر ہے اتنا خوبصورت اتنا حسین حضرت عمر کا بیان ہے کتابوں میں روایت موجود ہے وہ عورت عورت آگے بڑھتی ہے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے ہاتھ پر بوسا دیتی ہے اور کہتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے معاف کرنا میں کبھی آئندہ شکایت کرنے نہیں آؤں گی میرا شوہر بہت اچھا ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں یہ ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کی یہ حادیث ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زندگی میں رہنے کے اصول کیا ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے بڑوں نے لکھا ایک سب سے بڑا ناسور جو ہے جو گھروں کے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے وہ میاں بیوی کا غصہ ہے غصہ ایسی چیز ہے کہ غصے میں انسان بے قابو ہو کر بیس بیس پچیس پچیس سال کی شادی کو ایک منٹ میں جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہمارے بزرگوں کی یہ نصیحت ہے کہ اگر شوہر کو غصہ آتا ہے بیوی اس وقت اپنے ٹیمپر پر قابو پا لے کہ یہ غصے میں ہے یہ بول رہا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ میں اس کے غصے کا جواب نہ دو میں اس کے غصے کا خیال نہ کرو اور وہیں پر اگر بیوی ناراض ہو کر برس رہی اور غصے ہو رہی ہے شوہر کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے ٹیمپر کو ذرا کھول کر لو کہ بول رہی ہے بولنے دو جذبات ہے نکال لینے دو تھوڑی دیر میں یہ ٹھنڈی ہو جائے گی رشتہ تو شادی کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے یہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گی بعد میں تو ایک ہی ہو جائے گی اور ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اگر ہمارا مزاج بچوں کی طرح ہو جائے جو بچوں کا مزاج ہوتا ہے بچے کا کیا مزاج ہوتا ہے کہ اس کی امی اس کے اوپر غصے پہ ہے ناراض ہے ماں نے اس کو مار دیا روتا ہے روتا ہے روتا ہے بعد میں وہی ماں کہتی ہے لے بیٹا چاکلیٹ کھا تو ماں کے سینے لگ جاتا ہے کبھی یہ نہیں کہتا تم نے مجھے کیوں مارا تھا میں یاد رکھوں گا تم نے ایسا ڈانٹا تھا نہیں بچہ جو ہوتا ہے اتنا بولا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میری ماں نے غصے میں جو کہا کہا لیکن ماں مجھ سے پیار بھی تو اتنا کرتی ہے تو وہ اپنی ساری رندشوں کو بھول کر وہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے یہ معاملہ اگر ہمارے گھروں میں ہو جائے کہ غصہ آیا ہے سامنے والے کو غصہ کر دیا شوہر نے بیوی کو کیا بیوی نے شوہر کو کیا لیکن یہ سوچ پوچھے اس نے جو کہا غصے میں کہا ورنہ دل سے تو یہ مجھ سے محبت کرتی ہے دل سے تو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے دونوں ہی آپس میں سوچ لے تو وہ غصے کو کبھی دماغ میں نہیں رکھیں گے جیسے بچہ بھول جاتا ہے ہمیں بھی یہ کرنا ہے یہ نہیں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو ماتے ونی آباد کی دیتی تجھے طلاق دے دوں گا یہ عمر تیری یہ باتیں کرنے کی بہرحال یہ ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے اس سے دیکھو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی ایک اور اصول ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ میاں بیوی کے رشتوں میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جس میں آج بہت کمی پائی جاتی ہے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کرے کوئی اچھائی کرے دیکھو ایک انسان کی سائیکولوجی ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو چاہوں گا میں مزاج ہے انسان کا کہ اس کو اپریسیشن ملے لوگ کہیں کہ نہیں واقعی تم نے اچھا کام کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے تو ویسے ہی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کرتا ہے احسان کا معاملہ کرتا ہے بیوی شوہر کے ساتھ میں یہ کرے تو یہ ضرورت ہے اس وقت میں کہ آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرے شکر ادا کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے ایک شوہر بڑے جذبے کے ساتھ رات میں اپنی بیوی کے لئے گفت خرید کر لے کر گیا کہ آج میں اسے یہ سپرائز گفت دوں گا آج میں اسے یہ دوں گا آج یہ دوں گا امیدوں کے ساتھ میں لے کر گیا گفت ریپ میں پیک کر کر لے کر گیا تھا بیوی کو جا کر کہا کہ this is for you اور میں بڑی محبت سے تیرے لئے لے کر آیا ہو وہ کھول کر یہ کہہ ارے تو دس پاؤنڈ نہیں ملے جائے یہ تو مارکیٹ میں دس پاؤنڈ کا ملتا ہے اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کتنے ارمانوں سے لے کر گیا تھا ایسے وقت میں نہ بھی پسند آئے وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں یہ چیز کیا میں تو تم سے محبت کرتی ہو اور اس محبت کو میں اپریشیٹ کرتی ہو اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ اگر بیوی تمہاری اتنی خدمت کر رہی ہے اور اتنا تمہارے ساتھ میں پیار محبت کا معاملہ کر رہی ہے وہ گھروں کو سنبھال رہی ہے گھر کو صاف کر رہی رہی ہے اولاد کی پرورش کر رہی ہے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے صبح سے اٹھتی ہے ایک مشین کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے کبھی کچن میں جاتی ہے کبھی آئن کر رہی ہے کبھی کپڑے دھو رہی ہے کبھی کھانا بنا رہی ہے کبھی افطار میں لگی ہوئی ہے پورا دن بھر تھکی ہوئی خدمت کرتی ہے دو بول اگر پیار سے کہہ دیا کہ میں واقعیت اسے اپریشیٹ کرتا ہوں میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں I am really very thankful to you اس جملے سے کیا جبار دنیا والوں کو تو خوب تھینکس کہے گا گاڑی چلا رہا ہے کسی نے وے دے دیا ہو ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے لائٹ فلیش کر کر کے اسے تھینکس بول رہا ہے لیکن گھر میں بیوی کو ایک مرتبہ محبت سے شکریہ کہنا ہو تو یہ اس سے مشکل معلوم ہوتا ہے یہ زندگی کے اصول ہے جسے ہمیں اپنے گھروں میں نبھانا ہے کہ پیار محبت کا معاملہ ہو ایک دوسرے کو شکر کا شکر ادا کیا جائے پیار محبت سے رہے دو بون اگر اس نے بول دیے کہ تیرے ساتھ واقعیتاً رہنے میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے واقعیتاً میں بڑا خوش نصیب ہوں مجھے ایسی بیوی ملی بیوی یہ کہے کہ میں خوش نصیب ہوں مجھے ایسا شوہر ملا کتنا حسین وہ گھرانہ بن جائے گا یہ دو بول پوری زندگی کو موڑ کر رکھ دیں گے اور زندگی میں خوشحالی ڈال دیں گے اور ایک بات میں اپنی ماں و بہنوں سے خصوصی طور پر کہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا یہ بہت بڑا اصول ہے میں اس دن ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا میں پڑھ کر خوش ہو گیا وہ ایک اللہ والے کا جملہ ہے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہر مرد حسن پرست ہوتا ہے ہر شوہر سیرت پرست ہوتا ہے چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا ویلیویبل سینٹنس ہے ہر مرد حسن پرست ہوتا ہے ہر شوہر سیرت پرست ہوتا ہے میں اس کو سمجھاؤں کہ مرد جو ہوتا ہے نوجوان لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ بیوٹی کا دیوانہ ہوتا ہے بس خوبصورتی ملے اسے اور اسی خوبصورتی کو بیس بنا کر وہ لڑکیاں ڈھونڈنے نکلتا ہے جب شادی کا موقع ہے بھائی مجھے تو خوبصورت چاہیے مجھے تو خوبصورت چاہیے بس خوبصورتی کے پیچھے وہ بھاگتا ہے کیونکہ مردوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ جوانی کے اندر اب بیوٹیفل خوبصورت لڑکی کا کے پیچھے ہوتا ہے اور اسی کی فکر میں رہتا ہے تو ہر مرد حسن پرست ہوتا ہے لیکن جس دن اس کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد اسے بیوٹی سے زیادہ اپنی عورت کی سیرت کی فکر ہوتی ہے کہ میری عورت کے اخلاق کیسے ہیں میری عورت کے مزاج کیسا ہے وہ باخلاق ہے یا نہیں اس میں شرم و حیا ہے یا نہیں وہ میری وفادار ہے یا نہیں اس کی وہ فکر کرتا ہے تو دو الگ الگ اس کی ہے شادی کے پہلے بیوٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور شادی کے بعد میں وہ اسی عورت میں جس کو وہ بیوٹی کوئن سمجھا سمجھ کر لے کر آیا تھا اب اس کی سیرت دیکھنے بیٹھتا ہے اس کی اخلاق کیسے ہے یہ وفادار ہے یا نہیں اس کا میرے ساتھ ریلیشن کیسا ہے غیروں کے ساتھ تو اس کا غلط ریلیشن نہیں ہے یہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے اسے حسن دیا ہے وہ حسن صورت سے زیادہ اپنی سیرت کی بنانے کی فکر کرے کیونکہ زندگی میں شادی کے بعد میں حسن زیادہ کام نہیں آئے گا یہ اچھے اخلاق اسے کام آئیں گے آج ہو یہی رہا ہے جوان جوانی کے جذبے میں اور بیوٹی کے تلاش میں شادی کر کے آتا ہے اور اب اس کا شادی کے بعد میں انداز نام سامنے کا الگ ہو گیا اب اسے بیوٹی نہیں دیکھنا ہے اپنے بیوی کے اخلاق دیکھ رہے ہیں اور اس میں ذرا وہ فیل ہو گئی پھر سپریشن اور ڈیورس کی باتیں آنے لگتی ہے تو اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تو خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے کوئی مال دیکھ کر شادی کرتا ہے کوئی خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے لیکن تم دین کو دیکھ لینا اس کے اخلاق اور دینداری کو دیکھ خدا پاک کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنے حسن اور اپنی ظاہری حسن کی فکر میں لگی ہوئی ہے اسے اپنی سیرت کو بھی بنانا ہے کیونکہ شادی کے بعد سب سے پہلا امتحان اس کی سیرت کا ہوگا اس کی اخلاق کا ہوگا اور یہ سیرت کو بنانا اور شرم و حیا کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور صحابیات کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کیا ان کے اخلاق تھے کیا ان کی سیرتے تھیں کیسے ان کے اندر پاک دامنی کا جذبہ تھا ایک صحابیہ بوڑھی صحابیہ ہے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا جب پتا چلا جلدی جلدی پردہ ڈالا اور پردہ اوڑھ کر وہ دوڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا میرا جوان جوان بیٹا مر چکا ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری بہن صبر کرو ہاں امی جان صبر کرو باقی تک تمہارا جوان شہید ہو چکا ہے ایک صحابی نے اس وقت یہ کہا اس بڑھیا کو تو دیکھو صحابہ بھی تو انسان تھے کبھی کبھی ان سے بھی لگزشیں ہوا کرتے تھے ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ اس بڑھیا کو تو دیکھو بڑھی ہو گئی ہے اور جوان بیٹا انتقال کر چکا ہے پھر بھی پردہ نہیں بھولتی ہے پردہ کر کے چلی آئی ہے کسی نے ایسا ہی جملہ کہہ دیا کہ پردہ کر کے چلی آئی ہے ابھی بھی یہ پردہ نہیں چھوٹتا ہے جوان بیٹا کا انتقال ہو گیا اور یہ اس طرح چلی آئی ہے اس صحابیہ نے مڑ کر یہ جواب دیا میرے بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے میری شرم کا انتقال نہیں ہوا ہے حیا اور شرم تو میرے اندر اب بھی باقی ہے ہاں مجھے صدمہ ہے اپنے بیٹے کے جانے کا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالو اور بے شرمی میں آ جاؤ مجھے تو اپنے شرم و حیا کا خیال ہے یہ مزاج تھا صحابیات کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی آج چاند دیکھنا ہے عید کا چاند ہے اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے جانا ہے سارے لوگ چاند دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی چاند نکل آیا ہے عید کا چاند ہے چلو نئے چاند کا دیدار کر لو عید کا چاند دیکھ لو چاند رات چاند دیکھنے چلو سب جا رہے ہیں صحابہ بھی ہے صحابی آدمی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پر بیٹھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی باہر نہیں نکلی پوچھا فاطمہ آج تو چاند دیکھنے کے لیے سب نکلے ہیں اور سارے لوگ چاند کو دیکھنے گئے ہیں بیٹی تم کیوں نہیں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا سننے جیسا جملہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان میں نے دیکھا کہ جب چاند کی خبر آئی ہے مرد بھی گئے عورتیں بھی گئے سب کے سب چاند دیکھ رہے ہیں اس وقت چاند ہے اور سب کی نگاہیں چاند پر ہے غیر مردوں کی نگاہ بھی چاند پر ہے عورتوں کی نگاہ بھی چاند پر ہے میرے دل میں خیال آیا اگر میں بھی چلی گئی اور میں نے بھی چاند کو دیکھا تو چاند پر غیر مردوں کی نگاہ موجود موجود ہے میری نگاہ بھی وہاں پڑ جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری نگاہ بھی اس جگہ پر پڑ جائے جہاں پر غیر مردوں کی نگاہ پڑی ہوئی یعنی پردہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی ان کے لیے وہ تو اسے بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ جس جگہ پر ایک غیر مرد کی نگاہ پڑی ہو فاطمہ کی نگاہ وہاں پر پڑ جائے کہ کہیں دونوں نگاہیں وہاں پر مل نہ جائے اس کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہے اور یہی وہ جذبہ تھا یہی وہ پاک دامنی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحافیات کے زندگیوں کے اندر ایسی پیرو دی تھی ایسی تعلیم دی تھی جس کے نتیجے میں ان کے گرانوں میں پیار محبت تھی آپس میں سمجھداری تھی اور بڑا پیارا نورانی ماحول تھا جو صحابہ کی زندگی میں موجود تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے یہ قریبی زمانے کی بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انڈیا میں دہلی میں قحط پڑ گیا بالکل بارش نہیں پانی اتر نہیں رہا ہے لوگ دعائیں کر رہے پانی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے گھروں میں پینے کے لیے پانی نہیں استعمال کے لیے پانی نہیں جانوروں کے لیے پانی نہیں ایسا عجیب ماحول تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اعلان کیا اور فرمایا کہ لوگوں اب وہ وقت آ گیا ہے ہم شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں اور جنگل میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے سلاۃ الست پڑھے بارش کے لیے نماز پڑھے اور رو رو کر دعائیں مانگے مرد بھی روئے عورتیں بھی روئے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کو بھی لے لو کہ جب یہ بچے بھوک پیاس اور گرمی سے روئیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ رحمت خدا نازل ہو جائے چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سب کو لے کر مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں سب اس میدان میں پہنچ گئے مردوں نے رونا شروع کیا عورتیں سسک رہی اور رو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے واملہ مچا رہے اور رو رہے ہیں بھو بھوکے پیاسے ہیں کئی گھنٹوں تک روتے رہے سب رو رہے ہیں لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے صبح سے نکلے تھے شام کا وقت ہونے لگا اتنے میں سفر کرتا ہوا کوئی مسافر وہاں آیا ہم نے دیکھا اوٹنی ہے اوٹنی کے اوپر کیریج ہے کیریج میں کوئی عورت پردہ لگا ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ نوجوان اونٹ سے اٹھنی سے نیچے اترا یگ لڑکا تھا آ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے یہ سب لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پانی نہیں ہے دہلی شہر میں اور اس کی وجہ سے بہت سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں آج صبح سے ہم آئے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے اس وقت سے لے کر شام ہونے آئے رو رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں گر گڑا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے ہم سب بہت پریشان ہیں بتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رکی ہوئی ہے یہ ہماری بدامانی کی صدا ہے اس نوجوان نے کہا تم سب نے دعا کر لی ہے چلو میں بھی دعا کر لوں اور وہ نوجوان اپنی جگہ سے ہٹا اور وہاں پر جہاں اس کی اونٹنی تھی جہاں وہ کیریج تھا جہاں پر کوئی ایک عورت اندر پردے میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر وہ قریب گیا اور قریب جا کر اس نے دعا کرنا شروع کیا تھوڑی دیر وہ دعا کرتا ہے حضرت شاہد العزیز اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اتنی سخت گرمی تھی بادل کا نام و نشان نہیں تھا یہ نوجوان دعا کیا کرتا ہے ہمیں بادل نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر نہیں ہوئی آسمان سے بارش برسنے کرنے لگا ہے ہم سب حیران ہو گئے کون ہے یہ نوجوان بالکل ایک معمولی سا نوجوان اور ایسا اللہ کے یہاں مقام کہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ بارش برسائے ہاتھ اٹھائے اور خدا کی رحمت برسے آخر یہ کون ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم سب اس کے قریب آ گئے ہم نے کہا کہ تم ہو کون como no outono. کہ ہم صبح سے شام تک رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اور تم ایک بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اللہ بارش کو برسا دے اس نے یہ کہا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت یہ میرا کمال نہیں ہے حضرت یہ میرا کمال نہیں ہے یہ تو میری ماں کا کمال ہے یہ اٹھنی کے کچاوے میں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے اور میری ماں نے پوری زندگی پاد دامنی حیا اور شرف کے ساتھ میں گزاری ہے آج اس حالت میں میں اپنی ماں کے قریب آیا میں نے اپنی ماں کے کرتے کے کپڑے کے کنارے کو پکڑا اور میں نے کہا کہ اللہ میری ماں کی پاک دامنی کا تجھے واسطہ دیتا ہو مولا بارش برسا دے رحمت برسا دے میں نے میری ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دیا اللہ نے قبول کر کے بارش کو نازل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حیا یہ شرم یہ حسن سیرت یہ اخلاق یہ پاک دامنی یہ وہ کوالٹیز ہے کہ جب ایک عورت کی زندگی میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام نوازتا ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اگر حسن سیرت ہو اگر اچھی اخلاق ہو اگر دین کا مزاج ہو شوہر میں بھی اور بیوی میں بھی تو زندگی بڑے پیار و محبت سے گزرے گی اگر شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ ظلم کرنے سے ڈرے گا کہ آج میں اس پر ظلم کروں گا میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ ظلم کرنے سے ڈرے گی کہ اگر آج میں نے اس کے ساتھ میں ظلم کیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کی باتوں کو نہیں مانتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا اور نماز قبول تو کیا کرنا اس کی نماز اس کے سر کے اوپر بھی نہیں ہوتی ایسی ایسی وعیدیں بیان کی گئی ہے ادھر شوہروں کو بھی اگر وہ حقوق ادا نہ کرے ادھر بیویوں کو بھی اگر وہ حقوق ادا نہ کرے تاکہ زندگی کے اندر ایک ایسا ملاپ ہو کہ پیار محبت سے زندگی گزر جائے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کے سارے اعمال چیک ہو جائیں گے فرشتے کہیں گے اس کے پاس تو بہت نے کیا ہے یہ تو جنت میں جانے والا ہے یہ جنت میں میں جانے والا ہے اسے بھی یقین ہوگا ہاں میں نے تو سب نے کیا کر لی ہے میرا اکاؤنٹ کافی کلیئر ہے میں جنت میں جاؤں گا اتنے میں اللہ اسے سٹاپ کرے گا اور اس کی بیوی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے میری بندی تو اس کی لائف پارٹنر تھی تو اس کی بیوی تھی بتا یہ تیرے ساتھ کیسے زندگی گزارتا تھا اگر اس وقت بیوی نے یہ کہا یہ ظالم تھا یہ ظلم کرتا تھا اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ ذاتی کا معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا پورا حکم بدل جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دیکھیے میں دونوں طرف کی روایتیں آپ کو یقین باد دیگر بتلا کر یہ بیان کرنے کی کوشش کرنا ہو کہ حقوق کا خیال دونوں جانب سے کیا جائے اخیر میں ایک بڑی اچھی روایت سناؤ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات ہو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو ٹکٹ اگر اس کو جنت کی ٹکٹ چاہیے تو ایک ٹکٹ اللہ نے مردوں کے لیے بنائی ہے ایک ٹکٹ اللہ نے عورتوں کے لیے بنائی ہے اور یہ دونوں ٹکٹ اگر مل گئی مرد کو اس کی ٹکٹ ملی تو وہ جنت میں عورت کو اس کی ملی تو وہ جنت میں اور وہ ٹکٹ کیا ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے گویا جنت کے دروازے میں اگر انٹری چاہیے تو ہر مرد کو چاہیے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرے اپنے باپ کو خوش کرے اپنے باپ کی رضا مندی کی فکر کرے جس نے اپنے باپ کو خوش کر لیا اس کا مالک اس سے خوش ہو گیا وہ جنت کا دروازہ ہے وہ خوش ہو جائے گا دروازہ کھل جائے گا یہ اس کی جنت کی ٹکٹ ہے وہ جنت پہ داخل ہو جائے گا اور اگر ایک عورت ایک بیوی جنت میں جانا چاہتی ہے تو بیوی کی جنت کی ٹکٹ اس کا شوہر ہے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیوی نے اپنے فرائض کو انجام دیا اللہ نے جو فرض اس کے اوپر واجب کیا اس کو انجام دیا ایک اور اپنی ناموس کی شرمگاہ کی حفاظت کی دو اور تیسرے نمبر پر اگر اس بیوی کا حال یہ تھا کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے شوہر اپنی بیوی سے خوش تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شوہروں کو اور مردوں کو ٹکٹ اگر چاہیے جنت کی تو باپ کو راضی کر لے اور بیوی کو اگر ٹکٹ چاہیے جنت کی تو شوہر کو راضی کر لے یہ جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے ورنہ جیسے میں نے کئی مثالیں آپ کو پیش کی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں دونوں طرف سے اگر معاملہ ہو شوہر کو بیوی کی خوشحالی کا خیال ہو بیوی کو شوہر کی خوشحالی کا خیال ہو آپس کی سمجھدار ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس گھر کے اندر سکون آ جاتا ہے اور آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ گھر گھر میں محبت ہو پیار ہو آپس میں سمجھداری اور انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ ہمارا جو فیوچر جنریشن ہے ہماری جو اولاد ہے ان پر ایک اچھا اثر پڑے اور اولاد کی زندگی اگر ماں باپ میں محبت ہوگی اس گھر میں اولاد کے دلوں میں سکون ہوگا ان کی زندگی بھی خوشحالی سے گزرے گی اللہ تبارک و تعالی یہ جو بڑا نازک رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ اور بڑا محبت والا رشتہ ہے تمام کے رشتوں میں اللہ مضبوطی پیدا فرمائے ہر شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے والا والا بنائے بنائے ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے دونوں میں میں محبت نصیب فرمائے دعا کرتا ہوں اللہ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 عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومن منکرات الموت و بلیات الموت اللہم جرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم بہت بڑے گنہ کار ہے اللہ بہت بڑے خطا کار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ بدن کا ایک ایک بال ہے مولا بدن کا ایک ایک گنہ کار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگنے آئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ نگران کرتے ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کی ہے نات کے اندھیروں میں گناہ کی ہے چھپ چھپ کر گناہ کی ہے علانیہ طور پر گناہ کی ہے اور مولا یہ جانتے ہوئے گناہ کی ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے اے مولا یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا رمضان کا مہینہ ہے آخری اشرا باقی رہ گیا ہے اے پروردگار عالم روزے کی ہماری حالت ہے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ دیا کی بھیک مانگتے کرتے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ رضا مندی کا معاملہ فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے پروردگار عالم ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما دے مولا جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے مولا جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اے اللہ گھر گھر میں پیار نصیب فرما دے محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ بھائی بھائی میں بھائی بہن میں محبت نصیب فرما دے اولا اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے الہ العالمین تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ گھروں میں چین نصیب فرما دے اطمینان نصیب فرما دے طلاق اور جدائی سے حفاظت فرما دے آپس میں محبت نصیب فرما دے تو دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہم سے راضی راضی ہو جا اے اللہ میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے کچھ کہہ سکے یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے اٹھ سکے لیکن اے اللہ ذرا اس مجمع پر تو نظر کر لے مولا یہ کیسا پیارا مجمع ہے مولا تمام روزے دار ہے روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس میں سفید رش بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا تجھے سفید بال والوں سے تو حیا آتی ہے اور اللہ ہم ہمیں نہیں معلوم اندر کون سا ایسا بندہ بیٹھا ہوگا مولا جس سے تو بہت محبت کرتا ہوگا اللہ تجھے اسی کا واسطہ ہمیں وہاں فرما دے مولا ہمیں نہیں معلوم کون سی ایسی بہن سن رہی ہوگی جو تیری ولیہ ہوگی اللہ تجھے اسی کا واسطہ ہمیں وہاں فرما دے مولا اس مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جو تیرے در کے مہمان بن چکے ہیں جو اعتقاف میں آ کر مولا تیرے گھر پر آ کر پڑ گئے ہیں ان کے دلوں دماغ ایمان پر ایک ہی بات ہے کہ میں اللہ کا مہمان ہو میں اللہ کے گھر میں آیا ہو میں ہوں میرا مولا ہے اللہ ان کے دلوں پر نظر کر اللہ ان کی قربانیوں پر نظر کر اللہ ان کے پر نظر کر اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ایسے احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ یہ صرف تیری محبت میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں اللہ ان پر نظر کر لے اور ہمیں ابھی اور اسی گھڑی مہا معاف فرما دے اللہ بہت ہم نے گناہ کیے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ اب چاہے تو چاہے کہاں تیرے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے تیرے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ معاف فرما دے اور اللہ بھی اور اسی گڑی رحمت کے فیصلے فرما دے مولا ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے نہ جانے کتنی تکلیف اٹھا کر ایک باپ اپنے اولاد کو بڑا کرتا ہے ایک ماں اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہے اے اللہ خصوصی طور پر ہماری ماں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے ہے پروردگار عالم ہم اپنے ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ اگر آج وہ زندہ ہو تو مولا تو نے خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہستا ہوا رکھنا اے اللہ ہمارے والدین کے چہرے پر صدا مسکراہٹ ہو اللہ وہ ہستے رہے دنیا میں بھی ہستے رہے آخرت میں بھی ہستے رہے اور اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم رکھنا اللہ اس بچ میں ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں ایسی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے کسی کے والد چلے گئے کسی کی والدہ چلی گئی مولا کو ان کسی نے ماں باپ دونوں کو کھو دیا مولا رمضان کا مہینہ ہے نا مرحوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے ان کا بولنا چلنا پھرنا کہنا ہر چیز ان مرحوم کی یاد آتی ہے اے اللہ والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو دور سے بھر دے اللہ جنت میں آلہ مقام نصیب فرما دے دے اور اللہ ان اولادوں کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کب آنکھیں بند ہو جائے جائے گی ہمارا بلاوا گا اللہ اتنا تو یقین ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے لیکن اللہ یہ موت کب آئے گی کن حالات میں آئے گی کیسے آئے گی مولا ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم والوں میں اللہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک دارات ہے مبارک دن ہے تیری بارگاہ میں سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما دے اور مولا کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اے پروردگار عالم جب تک زندہ رکھے مولا تندرستی کے ساتھ رکھنا اے اللہ کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ کسی کا محتاج بنانا اللہ موتا جی کی زندگی سے حفاظت فرما دے مولا جب تک جان میں جان ہو یہ بدن سلامت رہے دل و دماغ سلامت رہے رہے دین سلامت اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم تیری بارگاہ میں آ جائے اللہ ہم ہم مانتے نے بہت گناہ کی ہے بہت غلط کام کیے لیکن اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے بھی تو نہیں مولا جیسے بھی ہے تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں تجھی کو تو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے مولا تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے تیرے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل ہماری دعاوں کو قبول فرما لے مولا ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و دعا لینا یا مولا انکا انتا دعا الرحیم سبحان ربک رب العزت یا مائن تکول والسلام 不知道是不是自己的。